ملک کے ویدر کا یہی حال ہے کہ کبھی سردی پڑ رہی ہے کبھی بالکل گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی بارش برسنے لگتی ہے یہ جو باہر کی کیفیت ہے ایکزیکٹلی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر بھی ایسی کیفیت رکھی ہے کہ ہمارے اندر بھی مزاج چینج ہوتا رہتا ہے ہماری کیفیتیں بھی بدلتی رہتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بہت خوش ہے تو کبھی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے کبھی اس کا فیس اتنا سمائلنگ معلوم ہوتا ہے لافٹر اس کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے تو کبھی بالکل غم زدہ اور سیڈ معلوم ہوتا ہے کبھی اس کی تندرستی کا عالم ہے تو کبھی بیماری کے عالم میں پڑا ہوا ہے یہ کیفیت جو ہمارے اندر ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے لیکن آج میں آپ کے سامنے انسان کی دو کیفیتوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ دو کیفیت ہے ایک تو امید کی کیفیت اور دوسرے خوف کی کیفیت کبھی انسان اتنا امید میں آ جاتا ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ میرا پروردگار بہت کریم ہے میرا اللہ بہت رحیم ہے میرے اللہ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا بڑے بڑے پاپیوں کو بخش دیا زندگی بھر کفر کرنے والا ایک بار کلمہ پڑھ لیتا میرا اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیتا شمعون نے ایٹی ایئرز تک آگ کی پوجا کی ہے آخری دم پر بیڈ پر اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اللہ نے مغفرت کر دیا تو دل میں یہ خیال آتا یہ کیفیت ہوتی ہے کہ تو رہی میں کری میں معاف کرنے والا ہے اس بنا پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا لیکن کبھی کبھی دل کے اندر ایک ڈر بھی لگتا ہے کہ میرا اللہ جب ناراض ناراض ہو جاتا ہے اور میرا اللہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو وہ قوم سمود کو برباد کر دیتا ہے قوم عاد کو ختم کر دیتا ہے طوفان نو نو سے علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے ہاتھیوں کو بھیج کر ابراہ کے لشکر کو ختم کر دیتا ہے وہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو فرعون کو سمندر میں ڈال دیتا ہے نمرود کو مچھر کے ذریعے مار دیتا ہے تو میرا اللہ جب قہر پر آ جاتا ہے غصے پر آتا ہے تو اس کا یہ عالم ہے کہ آدم علیہ السلام سے تو ایک مرتبہ لغزش ہوئی ہے میں ایک ہوئی نتیجے میں ایک ہی لغزش ہوئی ہے اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تو یہ جب پتا چلتا ہے تو بہت ڈر لگتا ہے ایسا لگتا ہے پتا نہیں ہم جنت میں جا بھی پائیں گے یا نہیں اور اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں یہ دو ملی جھلی کیفیت ہے جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت کی امید ہو جاتی ہے تو لگتا ہے میں سیدھا جنت میں جاؤں گا اور کبھی اللہ کے غصے سے ڈر لگتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے اسی کا نام ایمان ہے ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ علیمان بین الخ رجا کہ ایمان خوف خدا بندی اور امید خدا بندی کے درمیان میں ہوا کرتا ہے اور اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا جو ابھی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی العلیم اللہ فرماتے ہیں اپنے نبیوں کو کہ میرے بندوں کو یہ میسج دے دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں میں رحم کرنے والا ہوں اور اسی وقت یہ بھی یاد رکھنا میرا عذاب بڑا خطرناک ہے گویا دونوں چیزیں ایک ایمان والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ امید بھی ایمان والے کے دل میں آتی ہے ڈر بھی ایمان والے کے دل میں آتا ہے زیادہ کیا آنا چاہیے دونوں ہے لیکن کون سی چیز زیادہ ہونی چاہیے اور کون سی کم ہونی چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بہترین بیلنس کیا اور انہوں نے نقل یہ کیا کہ جب تو جوانی کے عالم میں ہو تیرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے اور جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اللہ کی امید زیادہ ہونی چاہیے کہ جوانی کے عالم میں خدا کا ڈر زیادہ ہوگا تو نفس گناہ کرنے سے رکے گا اور بڑھاپے کے عالم میں پوری زندگی گناہ کر کے آیا ہے اب اگر اللہ کی امید زیادہ ہوگی تو ہمت سے اور نے کیا کرے گا اور اس کی زندگی میں اس کے لیے ہمت باقی رہے گی امام غزالی رحمت اللہ علی آگے لکھتے ہیں کہ جب بیماری کا زمانہ آ جائے تو خدا کی رحمت کی زیادہ امید کرنا اور اور جب تندرستی کا عالم ہو تو اللہ کے غصے سے ڈرتے رہنا تندرستی میں گناہ کرنے کے چانسز ہے اس بنا پر ڈر اللہ کا غالب ہو اور بیماری میں نا امید ہونے کے چانسز ہے تو تیری امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ جائے یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ پرسکرائب کیا ہے ایک میڈیسن بتلائی ہے کہ ایمان والا کس طرح اپنی زندگی گزارے گا تو آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اللہ کے غصے کا اور عذاب کا ڈر بھی ہو لیکن دونوں کے درمیان میں وہ اس طرح اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے ایک حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان والے کو اللہ کی جو رحمت ہے اس کی مقدار معلوم ہو جائے اگر ایمان والے کو اللہ کی رحمت کی مقدار معلوم ہو جائے تو وہ دنیا میں بالکل مطمئن ہو جائے گا وہ بالکل مطمئن ہو جائے گا کیا ضرورت ہے اللہ کی عبادت کرنے کی وہ تو بڑا رحم والا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا اگر ایمان والے کو اللہ کے غصے کی مقدار معلوم ہو جائے اللہ کے غضب کی مقدار معلوم ہو جائے تو وہ معلوم ہوتے ہی اس کی جان نکل جائے گی وہ زندگی میں جینا نہیں چاہے گا ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان والے کو پتا چل جائے اللہ کتنا غصے والا ہے اللہ کا غضب کتنا خطرناک ہے اور اللہ کی ناراضگی کیسی ہے تو کوئی ایمان والا دنیا میں جنت میں جانے کی امید نہیں کرے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر کافر کو یہ پتا چل جائے اللہ کتنا رحم والا ہے اللہ کی رحمت کتنی ہے اور اللہ کیسا رحم کا معاملہ کرتا ہے تو کافر ہونے کے باوجود تمنا کرے گا اور امید رکھے گا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ عذاب والا بھی ہے اور وہ رحمت والا بھی ہے ہاں یہ ضرور اللہ نے فرمایا فرمایا سبقت رحمتی کہ میری رحمت میرے غدب پر غالب ہے میں رحم کرنے والا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کا غصہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کون ہیں حضرت حسن ایلڈسٹ بیٹے حضرت حسین دوسرے نمبر کے بیٹے اور ایک تیسرے بیٹے تھے حضرت محسن تو حسن حسین اور محسن یہ تینوں بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اے میرے بیٹو اے میرے بیٹو اگر پوری دنیا میں جتنی نیکیاں ہو سکتی ہے تم سب کی کی سب جمع کر لو اور ساری نے کیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ پھر بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو جانا لیکن اے میرے بیٹو اگر ساری دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں جتنی گندگیاں ہیں اگر وہ سب تم لے کر چلے جاؤ تب بھی سارے گناہ تمہارے پاس ہو لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا یہ حضرت علی رضی اللہ لانو جیسے والد ہے جو اپنے بیٹوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ خدا رحمت والا بھی بڑا ہے اور اس کا غصہ بھی بڑا خطرناک ہے لہذا اپنے بارے میں یہ یہ مت سوچنا دیکھو اگر معاملہ نہیں ہوتا تو آج ہمارا حال یہ ہوتا کہ دو سجدے کرتے اور سمجھتے میں تو اللہ کا ولی بن گیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتلائے کہ ہاں میں رحم کرنے والا ہوں لیکن میرا غصہ بھی بڑا خطرناک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ میں سارے بندوں کو جنت میں ڈالوں گا سارے ایمان والوں کو جنت میں ڈالوں گا ہاں ایک کو نہیں جانے دوں گا ساروں کو 99 پرسنٹ لوگ جنت میں جائیں گے ایک کو میں نہیں جانے دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہوں اور مجھے جنت سے سے محروم نہ کر دیا جائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر اللہ یہ اناؤنس کر دے کہ میں اتنا غصے ہو چکا ہو میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا ہر ایک کو جہنم میں ڈال دوں گا کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک جانے والے میں میرا نام ہوگا یہ کیا چیز ہے وہ یہی بات سمجھ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ علیمان بین الخوف والرجا رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرتے رہنا ہے اسی کا نام ایمان ہے یہ اتنے سارے کوٹس میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیے یہی بات پروف کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں طریقے بتلائے ہیں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گدا گدا ڈونکی گدے کو گدا اسی لیے لوگوں کو بھی گدا کہا جاتا ہے جب وہ بے وقوف ہوتے تو گدھا بڑا بے وقوف جانور سمجھا جاتا ہے ڈونکی تو ڈونکی جب کسی گڑھے میں گر جاتا ہے کہیں پر بڑا ہول بنا ہوا تھا ڈونکی چلتے چلتے اندر گر گیا اب اس کو نکالنا سب سے مشکل کام ہے اور جو دیہات کے رہنے والے وہ جانتے ہیں کہ اگر گدا گڑھے میں گر جائے تو اس کو باہر نکالنا بہت مشکل کیونکہ وہ بے وقوفی میں مشہور ہے تو اب اس کو نکالنے کی ٹرائی کرو وہ سمجھتا ہے باہر نکلنے میں پرابلم ہے وہ اور اندر گھستا ہے اور اندر جب اس کو گھومنے نہیں ملتا ہے تو اندر چلاتا ہے کہ مجھے باہر آنا ہے تو گدھے کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ جو کسان وغیرہ حضرات ہے یہ گدھے کو اس طرح نکالتے ہیں ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیتے ہیں دوسرے ہاتھ میں گھاس لیتے ہیں ایک ہاتھ میں ڈنڈا دوسرے ہاتھ میں گھاس اور اس کے بعد اس گدھے کے قریب جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گھاس دکھاتے ہیں تاکہ ٹیمپٹیشن کی وجہ سے کھانے کے لیے وہ آگے بڑھے وہ آگے بڑھتا ہے پھر ڈرتا ہے باہر نکلنے کے لیے تو پیچھے سے ڈنڈا مارتے ہیں تو پیچھے سے ڈنڈا مارا جاتا ہے آگے سے گھاس دیا جاتا ہے ڈنڈا مار کر عذاب دیا جاتا ہے گھاس دے کر امید دلائی جاتی ہے اس کو پیچھے سے ماریں گے آگے سے لالچ دیتے ہیں نتیجے میں بڑی مشکلی کے بعد میں وہ گھڑے میں گرا ہوا گدا باہر نکلتا ایکزیکٹلی یہی معاملہ ہمارے نفس کا ہے کہ یہ اتنا بے وقوف ہے ہمارا نفس کہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کو ناراض کرنا بری چیز ہے یہ دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے دنیا کے گھڑے میں پھنس چکا ہے اب اس نفس کو ہمیں باہر نکالنا ہے اور اس کو دنیا کی لذتوں سے اللہ اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی علاج بتلایا کہ ایک طرف تو نفس کو ڈراؤ ایسا ڈراؤ کہ وہ ڈنڈے سے ڈرایا جائے کہ تجھ پر عذاب آئے گا اگر تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا اللہ تجھے قبر میں عذاب بھیجے گا اللہ سانپ اور بچھو قبر میں ڈالے گا اس کو ڈراؤ لیکن ڈرانے پر کہیں وہ نا امید نہ ہو جائے اور مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے تو اسے لالچ بھی دو اور گھاس دو کہ دیکھ نیکی کرے گا تجھے اللہ جنت دے گا دیکھ نیکی کرے گا تجھے اللہ بڑا انعام دے گا دیکھ نیکی کرے گا ہوروں کے بیچ میں رہے گا ادھر اس کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے تو ادھر سے ڈرایا جا رہا ہے ادھر سے امید دلائی جا رہی ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفسوں کو ٹرین کر رہا ہے اور اسے سیدھے راستے کی طرف لایا جا رہا ہے یہ یہ ہے علیمان بین الخوف والرجا تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور علامہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے اے میرے بھائی اے میرے بھائی دنیا میں کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا یہ سوچنا میں گناہ کر کے نافرمانی کس کی کر رہا ہوں یہ مت دیکھنے بیٹھ جاؤ یہ چھوٹا گناہ ہے چلو کوئی بات نہیں یہ بڑا گناہ ہے نہیں یہ دیکھو کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں میں کس کو ناراض کرتا ہوں نو ڈاؤٹ ہم گناہ کر کے اپنے پروردگار کو ناراض کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمایا کرتی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہو نہ جانے وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا اور گناہ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن نہ نہیں پتا تجھے کہ وہ چھوٹا سا گناہ اتنا خطرناک ہو کہ جس کی بنا پر تیری پورے ایمان کا ستیہ ناس ہو جائے اور تیری نیکیاں ختم ہو جائے اس لیے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے ایک پاک نکلتا ہے نتیجے میں بڑا فائر ہو جایا کرتا ہے لہذا گناہ کو چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹی چھوٹی نیکی نیکی کو نہ سمجھو کرتے جاؤ بچتے جاؤ گناہوں سے اللہ سے اچھائی کی بھی امید رکھو اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا بلکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدان بنایا تھا سارے سیکرٹس حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھے اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقوں کے نام بتلائے تھے کہ یہ ہے ہیپوکرٹس جو مدینے میں رہتے ہیں سب کے نام بتلا دیے تھے اور حضرت حزیفہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا یہ سیکرٹ ہے بینی و بینکا یہ میرے تمہارے درمیان میں سیکرٹ ہے یہ کبھی کسی کو بیان نہ کرنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھئے ایک مرتبہ حضرت حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا حسیفہ مجھے پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کے نام بتلائے ہیں تم سارے سارے منافقوں کے نام جانتے ہو لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے حضور نے آؤٹ کرنے سے منع کیا ہے اس لیے تم مجھے بتلاؤ گے نہیں میں پوچھوں گا بھی نہیں لیکن کم از کم یہ تو بتلا دو کہیں عمر کا نام تو منافقوں میں نہیں اندازہ لگاؤ اتنے بڑے صحابی جلیل ہے ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی نے منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں لکھوا دیا یہ ان لوگوں کا حال تھا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہے کتنی بڑی نیک بندی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے ایسا رویا کرتی تھی ایسے آنسو بہایا کرتی تھی کہ سجدے میں جاتی تھی رونے لگتی تھی اتنے آنسو بہتے تھے کہ آنسو کی وجہ سے زمین پر گھاس اگ جاتی اندازہ لگاؤ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے شب کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل اور مکائل السلام کے ساتھ جب آسمانوں کی سیر پر گیا جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا ہو تو ساتویں آسمان پر میں نے کچھ فرشتوں کو دیکھا جو سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ سے کہ وہ اتنے بڑے فرشتے تھے اتنے بڑے فرشتے تھے کہ ان کے ایک شولڈر سے لے کر دوسرے شولڈر کے بیچ میں کئی مائلز کا فاصلہ تھا اندازہ لگاؤ کیسے بڑے بڑے فرشتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں شولڈرز کے درمیان میں کئی مائلز کا فاصلہ ہے ایسے بڑے بڑے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں روئے جا رہے ہیں اور آواز اندر سے آ رہی ہے میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ کیوں سجدے میں پڑے ہیں یہ کیوں روئے جا رہے ہیں یہ آواز کیسے نکل رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں روئے جا رہے ہیں آہیں نکل رہی ہے اور قیامت تک یہ اسی طریقے سے پڑے رہیں گے اور یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اندازہ لگاؤ یہ سری روایت ہے شب معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں عرش خدا کے پاس گیا تو عرش میں سے بھی آواز آ رہی تھی چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی اور چرچراہٹ اس کو کہتے کہ کسی کرسی پر کوئی بہت بڑا وزن دار آدمی بیٹھ جائے تو کرسی بھی چی چی چی کرنے لگتی ہے عرش پر سے ایسی آواز آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ عرش میں سے کیسی آواز ہے مجھے یہ کہا گیا اللہ کی حیبت سے یہ عرش بھی رو رہا ہے اور اس میں سے یہ آواز نکل رہی ہے اس سے ہم اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کوئی معمولی نہیں ہے اور اللہ کا غضب جب نازل ہو جائے تو وہ کوئی معمولی نہیں ہے ہم نہیں سنتے ہیں ایک جھلک آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی تو دنیا کے اندر کوحرام مچ جاتا ہے فلڈ آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے آج آسام کے جو حالات ہم رات دن سن رہے ہیں کس طریقے سے تباہی مچی ہوئی ہے ان فلڈس کے آنے کی وجہ سے سے کہیں سنامی آ گیا کہیں اٹکویک ہو گیا ایک ذرا سی جھلک ہوتی ہے اس میں تو یہ عالم ہو جاتا ہے جب اللہ واقعتا ناراض ہو جائے اور مستقل عذاب بھیج دے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے یہ اللہ والے اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے حضرت کامس رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت عمار رحمت اللہ علیہ ایک دوسرے ولی ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت کہمس رحمت اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہے ایک مرتبہ انہوں نے یہ فرمایا کہ زندگی میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے زندگی میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور پچھلے چالیس سال سے اس کے لیے میں استغفار کر رہا ہوں ہم نے پوچھا حضرت ایسا کون سا گناہ کہ فورٹی ایئرس سے کنٹینیوزلی آپ اللہ کے سامنے رو رو کر استغفار کر رہے ہو جواب سنیے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دراصل ہوا یہ تھا کہ چالیس سال پہلے میرے گھر پر میرا بھائی آیا تھا میرا بھائی آیا تو میں نے مہمانی کے لیے مچھلی کا انتظام کیا ہم دونوں بھائیوں نے مچھلی کھائی مچھلی کھانے کے بعد میں فش کھانے کی وجہ سے ہماری انگلی انگلیوں میں بو آ رہی تھی تو ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی کا جو جھوپڑا تھا اس کی مٹی کو ہم نے ہاتھ میں لیا اور مٹی گس گس کر اپنے ہاتھ کی بو کو ختم کر دیا اس وقت تو ہم نے کر لیا بعد میں خیال آیا کہ پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کی مٹی کو ہم نے استعمال کیا ہے یہ وہ گناہ مجھ سے ہو گیا جس کے لیے میں چالیس سال سے استغفار استغفار کر رہا ہوں اندازہ لگائیے کیسا خوف خدا جمع ہوا تھا بلکہ حدیثیں تو یہاں تک بتلاتی ہے ابھی میں نے بتلایا انسان ڈر رہے ہیں صحابہ ڈر رہے ہیں اولیاء اللہ اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں یہاں تک کہ عرش ڈر رہا ہے فرشتے ڈر رہے ہیں حدیث تو یہاں تک بتلاتی ہے کہ جانور بھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے ہیں بڑی پیاری روایت سناؤ سننے کے قابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرا ایک اونٹ ہے میں اپنے اونٹ سے بہت محبت کرتا ہوں اور بڑا پیارا میرا اونٹ ہے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتا محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے برابر کام کرتا ہے اور میں بھی اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہوں کبھی کھانے پینے میں کمی نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود میرے اونٹ کی شکایت لے کر آیا ہوں اور شکایت یہ ہے کہ جب رات کو میں سو جاتا ہوں جب رات کو میں سو جاتا ہوں تو یہ میرا اونٹ زور زور سے آواز نکالتا ہے چلاتا ہے اتنا چلاتا ہے آواز نکالتا ہے مجھے ڈسٹرب کرتا ہے میرے راتوں کی نیند حرام کر دیتا ہے مجھے یہ سونے نہیں دیتا ہے اور ایسا ڈیلی نہیں کبھی کبھی کرنے لگتا ہے مجھے بہت پریشان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر ایک کے لیے حکیم اور ڈاکٹر ہو آپ کی خدمت میں آیا ہو میرے اونٹ کا ایسا علاج کر دو کہ جس کی بنا پر یہ چلانا بند کرے اور میری راتوں کی نیندوں کو حرام کرنا چھوڑ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعتاً اللہ کے نبی تھے صاحب معجزہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ون سائیڈ کی گفتگو ہوئی تم مدعی ہو تم نے دعویٰ کر دیا لیکن اپوزیشن کی بات بھی تو سننی پڑے گی تمہارے جو مخالف ہے جو مدعا علی ہے جس کے خلاف تم یہ کیس لے کر آئے ہو میں اس کی بھی بات سنوں گا جاؤ تمہارے اونٹ کو لے کر آؤ وہ صحابی گئے اپنے اونٹ کو رسی سے پکڑے ہوئے لے کر آئے وہ صحابہ کرام ردوان اللہ علی مجمعین جو وہاں تشریف فرما ہے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گردن اس نے جھکا لی اور ایسے سامنے بیٹھ گیا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سامنے بیٹھ گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس سنایا کہ یہ تیرا مالک ہے تیری تعریف بھی کرتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ تو اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا ہے تو چلاتا ہے تو شور کرتا ہے اس کی راتوں کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے یہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے ایسا تو کیوں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو قوت گویائی نصیب فرمائی اور یہ ایک بات نہیں ہے ایسے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجیز ظاہر ہوا جانوروں نے بولنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو قوت گویائی دی یہ اونٹ جواب میں کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک بہت بہت پیارا ہے مجھے بہت پسند ہے میں اس کی بہت خدمت کرتا ہوں یہ میرے اوپر سامان لاتا ہے میں اٹھا کر کر لے جاتا یہ صبح سے مجھے لے کر جاتا ہے شام کو لاتا ہے میں اس کا ہر ایک کام کرتا اور مجھے میرے مالک سے کوئی شکوا نہیں یہ اتنا پیارا ہے پیڑ بھر کر کھانا کھلاتا ہے پیڑ بھر کر چارہ دیتا ہے نہ اس نے کبھی مجھے ناراض کیا نہ میں اس سے کبھی ناراض ہوا ہم دونوں کی بہت بنتی ہے ہم دونوں میں بہت محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کی اتنی تعریف کرتا ہے تو پریشان کیوں کرتا ہے کیوں ایسے آواز نکال کر اس کو راتوں کو سونے نہیں دیتا ہے میرے بھائیو سنیے غور سے سنیے حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا وہ اونٹ یہ جواب دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی مارننگ میں صبح میں یہ میرا مالک صبح سویرے مجھے کھیت میں لے جاتا ہے باغوں میں لے جاتا ہے یہ بھی کام کرتا ہے میں بھی کام کرتا ہوں دن بھر دونوں کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جب شام کا وقت ہوتا ہے ہے ہم دونوں گھر پر آتے ہیں گھر پر آنے کے بعد میرا مالک پہلے مجھے چارہ دیتا ہے مجھے کھانا دیتا ہے خود ایک کونے میں کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے میں بھی کھانا کھا لیتا ہوں یہ بھی کھانا کھا لیتا ہے یہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے یہ مغرب کی نماز پڑھ کے روزانہ مجھے بھی کھانا کھلاتا ہے خود بھی کھانا کھاتا ہے دن بھر کا یہ تھکا ہوا ہے مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی ہے کھانا کھانا اس نے کھا لیا پیٹ اس کا بڑھ جاتا ہے یہ ذرا سا کمر ٹیکنے کے لیے یہ لیٹ جاتا ہے اور لیٹنے کے بعد میں چونکہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے اسے نیند آ جاتی ہے یہ عشاء پڑے بغیر ہی سو جاتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اسے دیکھتا ہوں اس نے ابھی بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے ہاں میرا مالک تھکا ہوا ہے دن بھر کی تھکن ہے لیکن عشاء کی نماز تو اس کی باقی ہے یہ سویا پڑا رہتا ہے مجھے یہ ڈر لگتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہوں کہ اللہ کل مجھ سے سوال نہ کر لے کہ تیرا مالک بغیر عشاء کے سو جاتا تھا تو نے اسے بیدار کیوں نہیں کیا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز نکالتا ہوں میں چلاتا ہوں میں شور کرتا ہوں تاکہ اس کی نیند ٹوٹ جائے اللہ کے نبی میں بھی تو تھکا ہوا ہوتا ہو میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا ہو لیکن مجھے اللہ کے غصے سے ڈر لگتا ہے یہ کہیں میرے مالک نے عشاء نہیں پڑی میرے مالک کا مالک ناراض ہو جائے گا اس لیے میں چلا چلا کر اسے بیدار کر دیتا ہوں تاکہ یہ عشاء کی نماز ادا کر لے میرے بھائیو اندازہ لگاؤ یہ ایک جانور ہے اور اسے یہ احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کتنا سخت ہے آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے عشاء تو دور کی بات ہے زمانہ گزر جاتا ہے پانچوں پانچوں نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہے جمعہ سے جمعہ موقع ملتا ہے اس کے علاوہ سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوتا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا معاملہ ہے لیکن جیسے شروع میں کہا گیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غصے والا ہے وہی ہمارا پروردگار بڑا رحم والا بھی ہے اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ بیان کیا کرتے تھے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بیان روزانہ خدا کی رحمت پر ہوتا ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے سکسٹین ایئرز تک سکسٹین ایئرز تک انہوں نے اسی ٹاپک پر بیان کیا اللہ رحمت والا ہے اللہ رحیم و کریم ہے سولہ سال تک یہ بیان کیا سولہ سال کے بعد میں ایک دن ارادہ کیا آج میں اللہ کے غصے اور عذاب کو بیان کرو اس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سولہ سال کے بعد پہلی مرتبہ اللہ کے غضب اور غصے پر بیان کرنا شروع کرتے ہیں ادھر بیان شروع ہوا ہے لوگ چیخ مار مار کر بے ہوش ہو رہے ہیں یہاں تک کہ اسی دن کئی لوگوں کا جنازہ اٹھ گیا کیا انداز ہوگا کیا درد ہوگا بہرحال جن لوگوں کا انتقال ہو گیا انہیں دفن کر دیا گیا جب واپس ہو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اے عبد القادر اے عبد القادر آج تم نے میرے غصے کو کیوں بیان کر دیا میرے عذاب کو کیوں بیان کر دیا کیا میں رحمت والا نہیں ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مولا اے میرے مولا سولہ سال سے تیری رحمت بیان کرتا ہو آج پہلی بار عذاب کا بیان کیا ہے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ارے عبد القادر کیا سولہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی ارے عبد القادر کیا سولہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی ارے میں بڑا رحم کرنے والا ہوں جب بخشش کرنے پر آؤں گا تو میرے ہر بندے کو میں معاف کر دوں گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ایک مرتبہ کچھ قیدیوں کو لایا گیا تو ایک عورت کو لایا گیا تھا پکڑ کر جس جس کا بچہ گم گیا تھا وہ اتنی پریشان تھی روئے جا رہی ہے بچے کے لیے اور ظاہری بات ہے کہ جو ماں باپ ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ گم جائے تو ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے تو وہ ایسے روئے جا رہے تھے روئی جا رہی تھی وہ عورت اس کا بچہ گم گیا تھا اتنے میں کسی کو بچہ مل گیا کوئی پکڑ کر لے کر آیا کہا بہن تمہارا بچہ ہے اس عورت کی خوشی کی انتہا نہیں رہی اس کا بچہ اسے مل گیا اسے سینے سے لگا لیا پر بوسے دینے لگے سینے سے چمٹا دیا دودھ پلانے لگے پیار کرنے لگے ہاتھ پھیرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ماں کی مامتا کو دیکھا ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت کبھی اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی کیا یہ عورت کبھی اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ ماں ہے یہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے کبھی جلتی ہوئی آگ میں نہیں ڈالے گی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ماں ہو کر اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم اور ہے اکرم المکرمین ہے وہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے بتاؤ وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت کی امیدیں بھی موجود ہیں بہرحال ہماری زندگی ایسی ہو اللہ کے غصے کا ڈر بھی ہو تاکہ گناہ سے ہم بچ جائے اور رحمت کی امید بھی ہو تاکہ نیکیاں کرنے میں ہمیں اور شوق پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرمائے ایسا کامل ایمان ہمیں نصیب فرمائے اللہ سے ہمیشہ معافی کی امید کرو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک شعر کہا تھا پرشین لینگویج میں یہ شعر ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے بانی ہے انہوں نے جب یہ شعر سنا فرمایا اتنا پیارا شعر ہے اتنا پیارا شعر ہے کہ علامہ اقبال کی امید ہے کہ اللہ اس شعر ہی پر ان کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا سوچو وہ کیسا شعر ہوگا شعر یہ ہے تو غنی ازہر دو عالم من فقیر تو غنی ازہر دو عالم من فقیر اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ تو تو تو غنی غنی ہے ہے پورے عالم کا سب کچھ ہے اور اللہ میں ایک فقیر بندہ ہو اللہ میں ایک فقیر بندہ ہو روز محشر ادراہ من بے پذیر اے اللہ جب قیامت کے دن تیرے پاس آؤں گا تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا مولا تو بے نیاز ہے میں تیرا محتاج بندہ ہو میں جب قیامت میں آؤں گا جب تیرا سامنا ہوگا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا میرے لیے معافی کا فیصلہ کر دینا اگر تو می بینی حسابم نہ گرید اگر تو می بینی حسابم نہ از مصطفیٰ پنہا بگیر لیکن اللہ پھر بھی اگر تو میری پکڑ پر آ جائے تو رحم کا معاملہ نہیں کر کرنا چاہتا ہے میرے گناہ کو پکڑنا چاہتا ہے میری پوچھتاج کرنا چاہتا ہے اللہ اتنا کرم کر دینا کہ میرے نبی کے سامنے میری پوچھتاج مت کرنا میں اپنے نبی کو اپنا چہرہ نہیں بتا پاؤں گا کسی کونے میں لے کر جانا میرا حساب کر دینا لیکن میرے نبی کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرے کہ مولا تو تو غنی ہے بڑے بڑے پاپوں کو معاف کر دیتا ہے ہمیں بھی معاف کر دے اور یہ موقع ہی نہ آئے کہ کبھی ہماری پکڑ ہو جائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی دن دیکھنا پڑے تو اے مولا کسی کو میں حساب لے لینا ورنہ اس نبی کو ہم اپنا کیسا چہرہ بتائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے نیک مال کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں ایمان پر عمل کرنے والا بنائے اللہ مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین دعوانا رب العالمین